واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انومن كما امن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون اور جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائے جیسا بیوقوف لاتے ہیں خبردار ہو جاؤ یقیناً یہی بیوقوف ہیں لیکن جانتے نہیں سامعین ابھی ساحد کی تفسیر سماعت کیجیے حقیقی بے وقوف کون مطلب یہ ہے کہ جب ان منافقوں کو صحابہ کی طرح اللہ تعالیٰ پر اللہ کے فرشتوں کتابوں اور رسولوں پر ایمان لانے کو موت کے بعد جی اٹھنے اور جنت اور دوزخ کی حقانیت کے تسلیم کرنے کو اللہ اور رسول کی تابداری کر کے نیک اعمال بجا لانے اور برائیوں سے باز رہنے کو کہا جاتا ہے تو یہ ملعون فرقہ ایسے ایمان کو بیوقوف کا ایمان بتاتا ہے ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ اور ربیع ابن انس عبد الرحمن بن زید رضی اللہ عنہ وغیرہ نے یہی تفسیر بیان کی ہے صفحہ صفیح کی جمع ہے جیسے حکمہ حکیم کی اور حلمہ حلیم کی جاہل کم عقل اور نفع نقصان کے پوری طرح نہ جاننے والے کو صفیح کہتے ہیں قرآن کریم میں اور جگہ ہے أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا یعنی بیوقوفوں کو اپنے وہ مال نہ دے بیٹھو جو تمہارے قیام کا سبب ہیں عام مفسرین کا قول ہے کہ اس آیت میں صفحہ سے مراد عورتیں اور بچے ہیں ان منافقوں کے جواب میں یہاں بھی خود پروردگار عالم نے جواب دیا اور تقیدن حسر کے ساتھ فرمایا بے وقوف تو یہی ہیں لیکن ساتھ ہی جاہل بھی ایسے ہیں کہ اپنی بے وقوفی کو جان بھی نہیں سکتے نہ اپنی جہالت و ضلالت کو سمجھ سکتے ہیں اس سے زیادہ ان کی برائی اور کمال اندھاپن اور ہدایت سے دوری اور کیا ہوگی